حضرت وبرا بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سفر میں دو رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے نہ ان دو رکعتوں سے پہلے کچھ پڑھتے نہ بعد میں ان سے کہا گیا یہ کیا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھاون